السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول ال اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس فائیو تھری حج کے متعلق یہ دسواں سبق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تو اس کو پیاس بجھانے کے واسطے پیے تو اس کا کام دے اور کھانے کی جگہ پیٹ بھرنے کے لیے پیے تو اس کا کام دے اور اگر کسی مرض سے صحت کی نیت سے پیے تو اس کا کام دے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی خدمت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سعی سے ان کی کوشش سے یہ چشمہ زمین سے ابلا تھا جس کا قصہ بہت مشہور اور معروف ہے اس لیے زمزم کا پانی خوب پیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں زمزم کا پانی خوب پیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خود ڈول بھر کر پیوں مگر پھر سب لوگ خود بھرنے لگیں گے اس لیے نہیں بھرتا بعض روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھرا ممکن ہے کسی وقت خود بھرا ہو اور دوسرے وقت مجمع کی وجہ سے یہ عذر فرما دیا ہو ایک حدیث میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمزم کا پانی طلب کیا انہوں نے عرض کیا کہ اس پانی میں جو کوئی حوض کی قسم سے پانی کے مجتمع ہونے کی جگہ تھی سب لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں گھر میں صاف پانی رکھا ہوا ہے اس میں سے لاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں جس میں سے سب پیتے ہیں اسی میں سے پلاؤ انہوں نے پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور آنکھوں پر ڈالا پھر دوبارہ لے کر پیا اور اپنے اوپر دوبارہ ڈالا یہ حدیث کنز میں ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہم میں اور منافقین میں یہ فرق ہے کہ وہ زمزم کے پانی کو خوب سیراب ہو کر نہیں پیتے منافقین معمولی سا پیتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ڈول بھرنے کا حکم فرمایا ڈول بھر کر کنویں کے کنارے پر رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول کو ہاتھ سے پکڑ کر بسم اللہ کہہ کر دیر تک پیا پھر فرمایا الحمد اس کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کر دیر تک پیا پھر فرمایا الحمد پھر رشاد فرمایا کہ ہم میں اور منافقوں میں یہی فرق ہے کہ وہ خوب شراب ہو کر اس کو نہیں پیتے کہ منافق آدمی ہوگا زمزم کا پانی تھوڑا پیے گا وہ سیر ہو کر نہیں پیے گا مومن ہوگا وہ گڑ گڑ خوب پیے گا اور بالکل پیٹ بھر کے پیے گا زمزم کے پانی پی کر بھی زمزم کا پانی پینے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم کا پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے پڑھ لیجئے میرے ساتھ یہ دعا اللہ اسلو کا علم ورزقا واسعا وشفاء من كل دا ترجمہ اے اللہ ترجمہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہو اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے زمزم کا پانی پی کر اس لیے حاجی جب زمزم کا پانی پیے یہ دعا ضرور یاد کر لیں ضرور پڑھیں نبی کی زبان سے جملے نکلے ہوئے ہیں یہ جملے ہماری زبان سے بھی نکل جائے زمزم کا پانی یہ بہت ہی برکت والا پانی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زمزم کا پانی اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور یہ نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جایا کرتے تھے اور بیماروں پر بھی چھڑکتے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نما کی تہنیک کے وقت ان کو دیا تھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تہنیک وغیرہ تو یہ پانی کہ کس قطرے ان کے منہ میں ڈالے تھے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ اس وقت تحجد کا وقت ہے ہمارے یہاں تین بج کر چون منٹ تقریباً چار بج رہے ہیں اس وقت ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس نے بھی ہم سے دعا کی درخواست کی ہو یا دعا کے لیے کہا ہو یا دعا کے لیے کہلایا ہو یا دعا کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں پائے ہوں اے اللہ ان سب کی اور ہم سب کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما اور ہماری دعاؤں میں اور حج کی دعاؤں میں عرفات کی دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما نصیب فرما آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین